کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی لباس پہنتے تھے اور نیا لباس ہوتا تھا تو آپ اس قمیض کا چادر کا امامہ تھا کوئی بھی چیز تھی اس کا نام لیتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ اللہ ملک الحمد کما اے پروردگار ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں کما کا سعود عنی ہی جیسے اللہ آپ نے مجھے یہ لباس پہنایا ہے کا خیر اللہ میں اس لباس کی خیریت مانگتا ہوں یعنی یہ دیر پا ہو جائے یہ جلدی بوسیدہ نہ ہو جائے پھٹ نہ جائے کسی حادثے میں ضائع نہ ہو جائے بخیر رماسو نلہ اور اللہ میں آپ سے اس چیز کی بھی خیر طلب کرتا ہوں جس مقصد کے لیے یہ لباس بنایا گیا ہے وہ مقصد پورا ہو اشیاء کا اعتبار اپنے مقاصد سے ہوتا ہے فکہ نے یہ اصول لکھا ہے اور اپنی زندگی میں یہ اصول ہمیشہ رکھنا چاہیے کہ ہر چیز کا اعتبار اس کے مقصد کے ساتھ ہے اور جتنا مقصد عظیم ہوتا چلا جاتا ہے اتنی اشیاء میں عظمت بڑھتی چلی جاتی ہے اب کوئی آدمی کمبل اوڑھتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سردی سے بچاتا ہے آگ لگ جائے اور کوئی آدمی کمبل لپیٹ لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو آگ سے بچانا چاہتا ہے اور کوئی موٹا کپڑا اپنے جسم پر ڈال دیا اس نے تاکہ آگ میں اور اس کی جلد میں وہ آڑ بن جائے تو اشیاء اپنے مقاصد کے تحت گنی جاتی ہیں اسی طرح لباس جو ہے اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ کس مقصد کے لیے پہنا جاتا ہے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں اس کے مقاصد بھی ارشاد فرمائے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ خیرماسون عل اللہ جس مقصد کے لیے یہ لباس پہنا جاتا ہے اس میں بھی خیر ہو لباس سطر کی حفاظت کے لیے پہنا جاتا ہے لباس اس لیے پہنا جاتا ہے کہ اس سے اللہ کے انعامات کا اور اللہ تعالی کے احسانات کا اظہار ہو اور لباس موسم سے تحفظ کے لیے بھی پہنا جاتا ہے اس لیے کہ یہ جسم یہ صحت یہ کسی شخص کی بھی ذاتی ملکیت نہیں ہے یہ اللہ نے جسم دیا ہے اللہ تعالی نے صحت دی ہے اور اس کی حفاظت بھی ضروری ہے ایک آدمی گرمی کے موسم میں اپنی حفاظت گرمی سے نہیں کرتا ایک شخص سردی سے حفاظت نہیں کرتا اور خام خواہ بے احتیاطی سے زکام ہو جاتا ہے بخار ہو جاتا ہے اور باوجود استطاعت کے باوجود کسی عذر کے نہ ہونے کے وہ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جسم جو سرکاری مشینری ہے اللہ تعالی نے اسے دیا ہے یہ اس میں خیانت کا مرتکب ہو رہا ہے اور خدا کے ہاں اس پہ پوچھ ہوگی جتنی بھی سرکار کی چیزیں ہیں ان کی حفاظت اور احتیاط ان میں برتنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ چیزیں میری اپنی نہیں ہیں انسان سوچے جس مالک کی ہیں اس نے حفاظت کا حکم دیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا وہ عروض کا منشر رہی اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس لباس کے شر سے یعنی لباس پہنے اور اتراتا پھرے لباس پہنے اور دوسروں پر روب جمائے لباس اس نیت سے پہننا کہ لوگ دیکھیں اور میری تعریف کریں یہ حرام ہے اور لباس اس نیت سے پہننا کہ کوئی دیکھے تو اسے بھی احساس ہو کہ اللہ نے مجھ پر انعام کیا ہے میں اللہ تعالی کے انعام کے اظہار کے لیے پہنتا ہوں اللہ نے جو فضل فرمایا ہے اس کے اظہار کے لیے پہنتا ہوں یہ ثواب ہے بظاہر معمولی سی بات ہے لیکن نیت کا تغیر اور نیت کا بدلنا وہ بال برابر فرق ہوتا ہے لیکن مشرق سے مغرب کا فرق پڑ جاتا ہے اور جنت سے جہنم کا فرق پڑ جاتا ہے نیت انسان کو درست کرنی چاہیے اور مسلسل اس بات کی پریکٹس ساری زندگی کرتا رہے کہ میری نیت کیا ہے کس معاملے میں کیا کام کر رہا ہوں ایک بہت بڑے محدث تھے سفیان سوری رحمت اللہ علیہ وہ حدیث پڑھانے کے لیے اپنے شاگردوں کے پاس آئے اور بیٹھے تو جب انہوں نے پڑھانا شروع کیا تو کسی نے ان سے عرض کیا کہ حضرت آپ نے قمیص الٹی پہن لی اسے سیدھا کر لیجئے تو انہوں نے اپنی قمیص کو دیکھا واقعی الٹی تھی تو انہوں نے کہا کہ بچوں سبق پڑھو اور حدیث شریف پڑھاتے رہے کسی نے پھر عرض کیا کہ حضرت اسے سیدھا کر لیں تو کہنے لگے کہ یہ قمیض صبح اللہ کے لیے پہنی تھی نیت یہی تھی کہ اللہ تعالی نے حکم دیا لباس پہننے کا اس لیے پہنتا ہوں اب یہ قمیض سیدھی کر کے تمہارے لیے پہنوں تو صبح کا پہننا اللہ کے لیے تھا خالق کے لیے تھا اب یہ دوپہر کا پہننا مخلوق کے لیے اور تمہارے لیے میری نیت خراب نہ کرو میں اپنی نیت کے اجر کو ضائع نہیں کرنا چاہتا یہی واقعہ بعض محدثین نے بعض اور آئینہ کی طرف منسوب کیا ہے واقعہ کسی کا بھی ہو ہمارے لیے سمجھنے کی بات اس میں یہ ہے کہ انسان کو اپنے تمام اعمال میں نیت کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کام میں کس نیت سے کر رہا ہوں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بشر شرما یادہ اور اللہ جس مقصد کے لیے یہ لباس پہنا جاتا ہے اس کے شر سے بھی تیری حفاظت تیری پناہ چاہتا ہوں انسان مقاصد کو دیکھے کبھی کبھی مقاصد کے تحت جو اسباب اختیار کرتا ہے مقاصد میں شر ہوتا ہے کوئی شر کا کام کرنا مقصود ہو جاتا ہے انسان کا اللہ سے بار بار اس چیز کی پناہ مانگ مانگنی چاہیے تو اشیاء اپنے مقاصد کے تحت ہوتی ہیں کہ کس چیز کا کیا مقصد اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا بھی کوئی مقصد ہے یا نہیں کیا زندگی کا مقاصد صرف اتنے ہیں کہ تعلیم اور وہ بھی رائج شدہ مروجہ تعلیم حاصل کر لی جائے پھر پیسہ کمایا جائے وقت آنے پہ شادی ہو جائے بچے آ جائیں اور بچوں کے بعد پھر ان کے لیے معاش کی دو میں زندگی گزار کے اور مٹی میں جا کے مل جائے قبر میں کیا یہ زندگی کا مقصد ہے